باب دوم خواتین میدان علم تسکی کی ضرورت خواتین کو بھی ہے خواتین کے ایک اجتماع میں کی گئی تقریر کے نکات نمبر ایک انسان جسم اور نفس کے مجموعے کا نام ہے جس طرح جسم کی پاکی و صفائی پر توجہ دی جاتی ہے اسی طرح نفس کی پاکی و صفائی بھی مطلوب ہے اسی کو تسکیہ کہتے ہیں دو تسکیہ ایک پیغمبرانہ مشن ہے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی آیات سناتے ہیں ان کی زندگی سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں سور صف دو پیغمبر کے پیروکاروں کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے نمبر تین تذکیہ کرنے والوں کے لیے قرآن میں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت العلیٰ فورٹین فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور صورت الشمس نائن اور ٹین یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تذکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا چار تذکیہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے عوامر پر عمل کیا جائے اس کی منحیات سے بچا جائے بچا جائے اور شیطان نفس کے بہکاوے سے حفاظت ہو پانچ تذکیہ ہر فرد کا مطلوب ہے ہر انسان سے روز قیامت ذاتی طور پر احتساب ہوگا کسی طرح کی نسبت اور سماجی حیثیت کام نہیں آئے گی حضرت نوح حضرت علیہ السلام کی بیویاں ایمان سے محروم اور برائیوں میں مبتلا تھی ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا کام نہ آیا جبکہ فرعون بڑا ظالم و تھا لیکن اس کی بیوی ایمان لے آئی تو فرعون کی کفر ظلم سے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سر تحریم نمبر چھ جس طرح کسی پودے کی صحیح نشو نما کے لیے اسے جھاڑ جھنکار سے صاف رکھنا اور اسے کھاد پانی دینا دونوں کام ضروری ہیں اسی طرح نفس کے تسکیلی کے لیے بھی دو کام ضروری ہیں اپنے اندر مطلوبہ صفات پیدا کرنا اور نا مطلوبہ صفات سے بچنا سات تسکی نفس کے لیے درج ذیل کام مطلوب ہیں ایک نیت کی پاکیزگی دو فکر آخرت تین نوافل کا اہتمام چار قرآن مجید کی تلاوت فہم اور عمل پانچ توبہ و استغفار آٹھ کس کے نفس کے لیے درج ذیل چیزوں سے اجتناب ضروری ہے ایک خود پسندی دو ریاکاری تین نیت کا کھوٹ چار دوسرے کو کمتر سمجھنا پانچ عیب جوئی خواتین کا ہمہ جہت ارتقا مطلوب ہے فارغات مدارس کے ایک اجتماع میں کی گئی تقریر کے نکاح ایک انسانی زندگی ایک مقام پر نہیں رہتی یا تو ارتقا ہوتا ہے یا تنزلی دو ارتقا صرف ایک پہلو میں کافی نہیں ہمہ جہت مطلوب ہے تین ارتقاء کی ضرورت مردوں کو بھی ہے خواتین کو بھی چار لوگوں نے صرف دنیا داری مال و دولت اور آسائش میں ترقی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے حالانکہ آگے بڑھنے والا میدانی دین روحانی اور علم و فکری حالانکہ آگے بڑھنے والا میدان دینی روحانی اور علمی و فکری ہونا چاہیے قرآن مجید میں مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا گیا Imran hundred and thirty three نمبر پانچ خواتین کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں اضافہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ اپنی عبادات کو بہتر بنائیں پابندی سے قرآن کی تلاوت کریں اس کے فہم و تدبن میں وقت صرف کریں اذکار اور اذکار اہتمام اذکار کا اہتمام کریں روحانی ارتقاء کے میدان میں صحابیات تابعات اور بعد کی نمایاں خواتین ہمارے لیے مثال ہیں چھ عمل کا میدان بہت وسیع ہے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران 195 میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ساتھ خواتین اپنے علم ارتقاء پر خصوصی توجہ دیں دینی مداری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کو تو لازماً پہلو پر توجہ دینی چاہیے ان کی بڑی زبین تاریخ ہے علم کے مختلف میدانوں میں خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور ان کی ذات سے خلق خدا کو محبوب فیض پہنچایا ہے خلق خدا کو خوب فیض پہنچایا ہے ام المومنین حضرت عائشہ نے دو ہزار سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں حضرت سعید بن المسید کی بیٹی کو ان سے مروی تمام احادیث یاد تھیں امام مالک رحم اللہ کی بیٹی کو پوری حفظ تھی امام جعفر صادق کی بہو نفیسہ بنت الحسن امام شافی کی استاد تھی ابتدائی صدیوں میں مسجد حرام مسجد نبی مسجد اقصا اور مسجد غمی دمشق میں خواتین کے حلقے لگتے تھے جن سے خواتین کے علاوہ مرد حضرات بھی فیضیاب ہوتے تھے آٹھ خواتین اپنے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں مثلا خطابت مضمون نویسی تصنیف و تعلیف ترجمہ نگاری درس قرآن تجوید ٹائپنگ ڈیزائننگ گریفکس کشیدہ کاری وغیرہ ان صلاحیتوں سے مالی منفعت حاصل کر سکتی ہیں اور خلق خدا کو بھی فیض پہنچا سکتی ہیں عورت مرد سے زیادہ علم دین والی ہو سکتی ہیں ایک خاتون جن کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور وہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے مارا ہے آپ نے ابو رافع کو بلا بھیجا اور دریافت کیا ابو رافع کیا بات ہے تم نے کیوں مارا انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں آپ خاتون سے مخاطب ہوئے سلمہ تم نے اپنے شوہر کو کیا تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی ہے بس نماز پڑھتے ہوئے ان کی ہوا نکل گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب کسی شخص کی ہوا نکل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے دوبارہ وضو کر لینا چاہیے اتنی سی بات پر وہ مجھے مارنے لگے یہ سن کر رسول اللہ ہنسنے لگے آپ نے فرمایا ابو رافع اس نے تو تم سے اچھی بات کہی تھی یہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے اور اس کی روایت امام Ahmad two six double three nine Bazzar eighty five Tabarani اور دیگر نے کی ہے اس سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک ایک فقہی مسئلہ اس سے یہ مستنب مستنبت ہوتا ہے کہ اگر کسی باوضو شخص کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ایسا دوران نماز ہو تو فوراً جا کر وضو کرے اور واپس آ کر اپنی نماز پوری کرے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت پر کوئی زیادتی ہو تو اپنے بڑوں سے اس کی شکایت کر سکتی ہے آئلی زندگی میں شوہر اور بیوی دونوں کے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہنسی خوشی رہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور دوسرے کو شکایت کا موقع نہ دیں لیکن ایسے مواقع آ سکتے ہیں جب میاں بیوی میں کوئی تلخی پیدا ہو جائے شوہر کو بیوی سے کچھ شکایت ہو جائے یا بیوی کو شوہر کا کوئی رویہ ناگوار گزرے انہیں ابتدا میں برداشت کرنے اور نظر انداز کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے لیکن اگر قوت برداشت جواب دی جائے تو بڑوں تک بات پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے تین اس حدیث سے اس کا بھی استمباد ہوتا ہے کہ اگر زوجین میں سے کسی کی طرف سے کوئی شکایت خاندان کے کسی بڑے کے پاس پہنچے تو اسے اس پر توجہ دینی چاہیے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نظر انداز کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر شکایت کنندہ کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کی کہیں سنوائی نہیں چنانچہ چھوٹی چھوٹی شکایت اس کے دل میں جمع ہونے لگتی ہیں یہاں تک کہ بعد میں کبھی موقع بے موقع نامناسب انداز میں دل کا غبار باہر نکلتا ہے تو صلح صفائی کی گنجائش باقی نہیں رہتی اس لیے ابتدائی میں شکایت پر توجہ دینے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چار اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کے پاس تنازع کا کوئی معاملہ پہنچے اسے چاہیے کہ ابتدائی مرحلے میں فریقین کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرے ان کے درمیان صلح صفائی کرائے اور منافرت کی خلیج کو کم کرنے کی کوشش کرے نہ کہ بڑھانے کی ہاں اگر دیکھے کہ تنازع آخری حد تک پہنچ گیا ہے اور موافقت کی کوئی صورت باقی نہیں بچی ہے تو پھر اسے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا چاہیے پانچ میاں بیوی بی کے درمیان اختلافات اکثر بہت معمولی ہوتے ہیں اگر خوش سلیخ سلیقگی کے ساتھ انہیں ڈیل کیا جائے تو بہت آسانی سے رفع ہو سکتے ہیں اور ان کے تعلقات میں دوبارہ خوشگواری پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے کاؤنسلنگ موجودہ دور کا ایک اہم فن بن گیا ہے اس کے کورسز ہوتے ہیں جن سے گزرنے کے بعد آدمی کو افہام و تفہیم ڈیلنگ اور رفع نژات کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے لوگ بھاری فیس ادا کر کے ایسے لوگوں تک اپنے معاملات لے جاتے ہیں اور تشفی بخش حل پاتے ہیں چھے اس روایت سے سب سے اہم بات یہ نکلتی ہے کہ عورت کے پاس مرد سے زیادہ علم دین ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب العلم فریدتن قلا کل مسلم ابن ماجہ 224 علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ فرضیت مسلمان مرد پر بھی ہے اور مسلمان عورت پر بھی تحصیل علم کی راہ میں جو جتنی کوشش اور جتنی محنت کرے گا اس کے بقدر حصہ پائے گا اللہ کے رسول کے عہد میں بعض خواتین علم و فضل اور دینداری میں بہت سے مردوں سے فائد تھیں بعد کے ادوار میں بھی کتب سیر و سوانے میں متعدد ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے جن کا علم دین مردوں سے بڑا ہوا تھا اور مرد ان کی مجلس میں آ کر ان سے قصب فیض کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے ایسا آج بھی ہو سکتا ہے نظام خاندان میں مرد کو قوام یعنی نگراں اور محافظ بنایا گیا ہے اور عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن علم شعور دین فہم قرآن روحانیت تقرب الہی عبادت انفاق اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے معاملے میں بی بی شوہر سے فائق ہو سکتی ہے ذالک فضل اللہ من عورتیں مردوں سے آگے فہم قرآن کے معاملے میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ بسا اوقات ان سے آگے رہتی ہیں تعلیم کے میدان میں خدمت حدیث کے میدان میں اور فہم قرآن کے میدان میں بھی ذیل کے دو واقعات سے اس کی اس کی تائید ہوتی ہے ایک عبید اللہ بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں بصر سلمہ کے دو بیٹوں کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا ایک شخص سواری پر سوار ہو تو اس کو کوڑا مارے اور اس کی لگام کس لے کیا تم نے اس سے متعلق رسول اللہ سے کچھ سنا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں اسی وقت گھر کے اندر سے خاتون کی آواز آئی اس نے قرآن مجید کی یاد پڑی سورت زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں ان دونوں نے کہا یہ ہماری بہن ہے جو ہم سے عمر میں بڑی ہیں انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے مسند احمد 17232 اس روایت میں خاتون کا نام مذکور نہیں لیکن سراحت ہے کہ صحابیہ تھیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں غور و تدبر کرتی رہتی تھی اور یہ کام ان کا فہم اپنے بھائیوں سے بڑا ہوا تھا نمبر دو شیخ زین الدین علی بن ابراہیم بن نجا جو ابن نجیہ کے نام سے معروف ہے مشہور حنبلی عالم ہے ایک تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے نانا شیخ عبد الواحد بن محمد بن علی بن احمد شیرازی جو ابو الفرج کے لقب سے معروف ہیں فکر حملی کی امام تھے انہوں نے کتاب الجواہر پی تفسیر القرآن کے نام سے تیس جلدوں میں ایک تفسیر لکھی تھی ابن نجی کی والدہ شیخ ابوالفرج کی صاحبزادی کو یہ پوری تفسیر ازبر تھی وہ اس کے مضامین دوسروں کے سامنے بیان کرتی تھی ابن نجی کے ماموں بھی ایک بڑے عالم تھے انہوں نے درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کر رکھا تھا ابن نجی بیان کرتے ہیں میں اپنے ماموں سے تفسیر پڑھتا تھا پھر اپنی والدہ کے پاس آتا تو وہ مجھ سے دریافت کرتی کہ آج تمہارے ماموں نے کس سورے کی تفسیر بیان کی اور انہوں نے کیا کیا باتیں بتائیں میں انہیں بتاتا تو پوچھتی کہ فلاں سورے کی تفسیر میں انہوں نے فلاں بات بتائی یا نہیں میں جواب دیتا نہیں تو وہ فرماتی تمہارے ماموں نے فلاں آیت کی تفسیر میں فلاں فلاں باتیں چھوڑ دی ہیں یہ خاتون الشیخت الصالحہ کے نام سے معروف ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن تھی اور انہیں تفسیر میں گہری واقفیت تھی زین الدین البغدادی کتاب الزیر علی طبقات الحنابلہ لابن رجب متبغوت الثنا المحمدیہ قاہرہ one nine five three one four four zero اپنے والد سے علم حاصل کرنے والی خواتین تذکروں میں ایسی متعدد خواتین کے نام ملتے ہیں جن کے والد نے علم میں حدیث اور دیگر موضوعات سے بہراور کیا صحاب اکرام اور تعبین الزام اس معاملے میں بہت فعال تھے ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں حضرت سعید بن المسیب نے اپنی تمام احادیث کی سماعت اپنی بیٹی کو کرائی امام مالک نے مکمل موتا کا درس اپنی بیٹی کو دیا امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی قاضی ابو بکر البغدادی مفسر تبری کے شاگر کی نگرانی میں ان کی صاحبزادی محدثہ امت السلام نے محمد بن اسماعیل البسلانی اور محمد بن حسین بن حمید سے احادیث کی سماعت کی شیخ الاسلام ابو العباس الفارسی نے اپنی بیٹی کو قراءات صبا صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر قطب احادیث کی تعلیم دی قاضی عیسیٰ بن مسکین اپنی بیٹیوں نواسیوں اور پوتیوں کو درس دیا کرتے تھے فاتح سکیا اسد بن فرات اپنی بیٹی اسما کو درس دیا کرتے تھے ہونہار شاگرد بھی اچھی بیوی بھی امین الخولی 1895 1966 ٹو مصر کے ایک بڑے ادیب تھے عربی ادب میں ان کی متعدد دقی تصنیفات ہیں جامعہ فواد اول میں شعبہ عربی کے صدر آرٹس فیکلٹی کے ڈین اور مجمت اللغت العربیہ قاہرہ کے ممبر تھے 1919 کی بغاوت میں پیش پیش رہے تھے سات زغلول کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے ان کے شاگردوں کی طویل فہرستیں جن میں سے ایک ڈاکٹر عائشہ الرحمن بھی ہیں جو ان کی زوجہ بھی تھیں عائشہ 1913 ٹو 1998 کو علمی دنیا میں بنت اشاتی کے نام سے شہرت ملی ان کے والد جامع اظہر سے فارغ التحصیل تھے انہوں نے سات برس کی عمر قرآن مجید حفظ کر لیا تھا عربی ادب میں اعلیٰ تعلیم قاہرہ یونیورسٹی سے حاصل کی انہوں نے نو ممالک میں تدریسی خدمات انجام دیں بعد میں ان کا رجحان قرآنیات کی طرف وہ جامعۃ القروئین مراکش میں شعب تفسیر میں پروفیسر رہی ہیں وہ پہلی خاتون ہیں جس کے جامع اظہر میں لیکچر ہوئے انہیں بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا جن میں سے ایک عالم اسلام کا اعلیٰ اعزاز کا شاہ فیصل ایوارڈ ہے جو انہیں 1994 میں اسلامیات اور خاص طور پر قرآنیات کے میدان میں اعلیٰ خدمات انجام دینے پر دیا گیا بنت بنت اشاتی کی تصانیف کی تعداد چالیس سے زائد ہے جن میں سے متعدد عربی زبان و ادب پر ہیں انہوں نے متعدد مخطوطات کو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے خاندان نبوت کی خواتین پر ان کی سیریز ہے ام نبی نساء النبی بنات النبی زینب بطلطا کربلا اس کے علاوہ قرآنیات پر ان کی اہم تصانیف ہیں التفسیر البیانی للقرآن القریم الاعجاز البیانی للقرآن للقرآن القریم القرآن و الاسری مقال فی الاسلام فی الانسان وغیرہ شیخ امین القولی کا قرآنیات کے میدان میں بھی اہم کام ہے انہوں نے قرآن مجید میں غور و تدبر کیا اور اس کے ادبی محاسن نمایاں کرنے کی قابل قدر کوشش کی انہوں نے مطالعے قرآن کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس موضوع پر مطالعہ مقصود ہو اس سے متعلق قرآن کی تمام آیات جمع کر لی جائے پھر ان پر غور کیا جائے اس سے نئے نئے معنی مستنبت ہوتے ہیں علوم قرآن اور اصول تفسیر سے متعلق ان کی اور بھی آرائیں ہیں آرا ہیں جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں عائشہ عبدالرحمن اعتراف کرتی ہیں کہ بیس برس تک عربی ادب میں اختصاص پیدا کرنے کے بعد ان کے شوہر نے انہیں قرآنیات کی طرف مائل کیا انہوں نے جا بجا کھلے الفاظ میں اپنے شوہر کے لیے احترام عقیدت اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا ہے العجاز البیانی کا انتظام انہوں نے جن لوگوں کے نام کیا ہے ان میں ان کے شوہر بھی ہیں التفسیر البیانی کے مقدمے میں انہوں نے اپنے منہج تفسیر کو تفصیل سے بیان کیا تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ در حقیقت ان کے شوہر کا منحج ہے شیخ امین الخولی کی ادبی علمی اور قرآنی خدمات اپنی جگہ لیکن ان کے تعارف کا بڑا ذریعہ بنت اشاتی بنی علمی شخصیات کا ایسی خواتین کم ملتی ہے جو ان کی ہونہار شاہگرد بھی ہوں اور اچھی زوجہ بھی عائشہ عبد الرحمن بنت اشاتی کی طرح تری جامعات میں اسلامیت کے شعبے اور محقق خواتین گزشتہ صدی کے اوائل سے لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان بڑھا ان کے لیے مخصوص تعلیمی ادارے قائم ہیں اور اسی جامعات میں بھی انہیں داخلے کے مواقع ملے تو ان کی علمی صلاحیتوں کو جلا ملی اور انہوں نے اسلامیات کے مختلف میدانوں میں M A M A M اور پی ایچ ڈی کے مقالات تحریر کے یہ مقالات قرآن حدیث فقہ سیرت نبی اسلامی تاریخ اور علوم اسلامی کے دیگر موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں ان موضوعات سے خواتین کے تخلیقی کمالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان میں قدیم و جدید مفسرین کے مناہج تفسیر کا تعارف کرایا گیا ہے اور ان کا تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ کیا گیا ہے سماجی معاشی اور سیاسی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کی گئی ہے سیرت نبی کے مختلف پہلوؤں پر عصر حاضر کے تناظر میں تحقیق کی گئی ہے نئے پیش آمدہ سماجی اور فقہی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور مقاصد شریعت کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا گیا ہے اچھی جامعات کا قیام عرب اور وسطی ممالک میں بڑے پیمانے پر ہوا ہے ان میں طلبہ کے ساتھ طالبات بھی داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرتی ہیں اور بعض تعلیم نسواں کے لیے خاص ہیں ان اداروں میں طالبات کے ذریعے اسلامیات پر خاصا کام ہوا ہے اور بڑی تعداد میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مقالے تیار ہوئے ہیں بر صغیر میں بر صغیر پاک میں بھی طالبات میں اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اصلی جامعات میں داخلہ لے کر ایم اے ایم فیل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہوں پر اصلی جامعات میں دینیات تھیولوجی اور اسلامیات اسلامک اسٹڈیز کی فیکلٹیز قائم ہوئی ہیں اور ان کے تحت قرآن حدیث سیرت اسلامی تاریخ اور دیگر مضامین کے الگ الگ شعبے تشکیل دیے گئے ہیں جن کے تحت طالبات نے تحقیق کے مقالات لکھے ہیں خاص طور سے پاکستان کی عصری جامعات میں ان کے ذریعے علوم اسلامیہ میں خاصا کام ہوا ہے جناب محمد عاصم شہباز نے پاکستان کی بیس جامعات میں اسلامیات کی کی گئی پی ایچ کی فہرست تیار کی ہے اس کے مطابق کل آٹھ سو ستسٹھ میں سے ایک سو تیرہ مقالات خواتین کے ہیں کسی قدر کام ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے لیکن افسوس ان تحقیقی مقالات میں سے صرف چند ہی زیور طباع سے آراستہ ہو سکے ہیں اس بنا پر اثری جامعات میں خواتین کے ذریعے انجام پانے والے علمی کاموں کا حقہ ہو سکا ہے نہ ان سے استفادہ کی کوئی سبیل نکل سکی ہے لڑکی کی میڈیکل تعلیم ایک صاحب نے مجھے تحریر کیا میں ایک ڈاکٹر ہوں میرا پورا گھرانہ دینی رجحان رکھتا ہے میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں لیکن سسرال کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں کیا شرعی اعتبار سے لڑکیوں کو میڈیکل تعلیم دلانے میں کوئی حرج ہے میں نے انہیں یہ جواب دیا آپ کی سسرال والوں کی مخالفت کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو ڈاکٹر بننے کے بعد اسے عورتوں کے ساتھ مردوں کا علاج بھی کرنا پڑے گا اگر ایسا ہے تو اس وجہ سے مخالفت درست نہیں شرعی طور پر اجازت ہے کہ عورت مردوں کا علاج کر سکتی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں بعض ایسی احادیث درج کی ہیں جن سے عورتوں کے ذریعے مردوں کا علاج ثابت ہے انہوں نے ان احادیث پر یہ عناوین ترجمت الباق قائم کیے ہیں اس چیز کا بیان کہ کیا مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے یا عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے اس چیز کا کا بیان کہ عورت مرد علاج کر سکتی ہے یہاں تک لکھا ہے کہ دوران علاج مرد وقت ضرورت عورت کے قابل سطر اعضاء کو دیکھ سکتا ہے اور عورت مرد کے قابل سطر اعضاء کو دیکھ سکتی ہے ایک ایسا دینی گھرانہ ہے جو لڑکی کی میڈیکل تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے عجیب بات ہے کہ مسلمان گھرانے اپنی عورتوں کا علاج مردوں سے کرانا تو گوارا کرتے ہیں لیکن ایسی خواتین ڈاکٹرز تیار نہیں کرتے جو ان کی عورتوں کا علاج کر سکیں فصل دو درس و تدریس مساجد میں خواتین کے حلقے آج ہمارے درمیان اس موضوع پر مباحثے جاری ہیں کہ مساجد میں خواتین کا داخلہ جائز ہے یا نہیں وہ وہاں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں جمعے کے خطبے اور دیگر مواقع پر مواعظ سن سکتی ہیں یا نہیں جبکہ ابتدائی صدیوں میں مساجد میں خواتین کی حاضری پر تو کسی کو اعتراض نہ تھا اس سے آگے بڑھ کر ان کے علمی دروس کی مجلس سے منعقد ہونا ایک عام بات تھی وہ اپنے گھروں میں دوسروں کے گھروں میں مدارس اور رباطات میں یہاں تک کہ مسجدوں میں مسجد تدریس پر بیٹھتی تھیں اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں ہوتے تھے اسلام میں تین مسجدوں مسجد حرام مسجد نبی اور مسجد اقصا کی غیر معمولی اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے مورخین نے سراحت کی ہے کہ ان سب میں خواتین کے مجلس سے منعقد ہوتی تھی اور وہ وہاں باقاعدہ درس دیتی تھی اس سلسلے میں درج ذیل خواتین کو شہرت حاصل ہے مسجد حرام میں درس دینے والی خواتین میں ام محمد سارہ عبد الرحمن المقدسیہ مسجد نبی میں درس دینے والی خواتین میں ام الخیر ام محمد فاطمہ بن تبراہیم بن محمود بن جوہر الب البکی المعروف بالبتائی زینب بنت نجم الدین اسماعیل المقدسیہ جو قاضی القزاد شیخ تقی الدین سلیمان بن حمزہ کی بیوی تھی ام محمد زینب بنت احمد بن عمر المقدسیہ مسجد اقسا میں درس دینے والی خواتین ام دردہ التابعہ جو مشہور صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی بیوی تھی ام محمد ہدیہ بنت علی بن اسکر البغدادی صدی اسلامی تاریخ میں دمشق کی مسجد کی بھی غیر معمولی اہمیت ہے اس میں بھی خواتین کی درس و تدریس کی مجلسیں قائم ہوتی تھی ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ اس نے مسجد امی کی زیارت کی اور وہاں متعدد خواتین مثلا زینب بنت احمد بن ابراہیم اور عائشہ بنت محمد بن مسلم الحرانیہ سے حدیث کی سماعت کی افسوس کے بعد کے ادوار میں مسلم خواتین کے افادہ یا ان سے استفادہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اس کا کوئی امکان ہی نہ رہا کہ کوئی خاتون کسی مسجد میں یا کسی اور جگہ درس دے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں خواتین کے علاوہ مرد حضرات بھی ہوں بلکہ عورت کی آواز کو پردہ قرار دے کر مردوں کے لیے اسے سننا ناجائز قرار دے دیا گیا خواتین کی سبقت دین کی خدمت میں علم کی اشاعت میں تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی خواتین کے نام ملتے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کے فہم اور علوم اسلامیہ کی نشر میں اہم خدمات انجام دی ہیں بلکہ بسا اوقات ان کا کردار مردوں سے بڑھ کر رہا ہے یہاں چند ایسی ممتاز خواتین کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا ایک مشہور تابعہ حضرت حفصہ بن سیرین ایک سو ایک ہجری بلند پایا کی محدثہ تھیں فہم قرآن میں بھی ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا ان کو اس قدر مہارت حاصل تھی کہ جب ان کے بھائی محمد بن سیرین کو کوئی مشکل پیش آتی تو فرماتے سے پوچھو کہ وہ کیسے پڑھتی ہیں دو سید التابعین حضرت سعید بن المسیب نائنٹی فور چورانوے ہجری بڑے علم و فضل کے مالک تھے ان کے حلقے در سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان سے احادیث روایت کی ان کی صاحبزادی درہ نے ان سے مروی تمام احادیث حفظ کر لی تھی خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان چھاسی ہجری نے اپنے بیٹے اور ولی عہد ولید کے لیے ان کا رشتہ مانگا لیکن ابن المسیب نے انکار کر دیا اور ان کا نکاح اپنے ایک شاگرد ابن ابی ودا سے کر دیا نکاح کے کچھ روز بعد جب شوہر حضرت ابن المسیب کی علمی مجلسی میں علمی مجلس میں جانے لگے تو بیوی نے کہا اجلس علمک علم سعید یہی رہیے میرے والد حضرت سعید کے پاس جو علم ہے وہ میں ہی آپ کو دے دوں گی تین امام مالک بن انس 179 ہجری کی کو ان کی کتاب حدیث مکمل تھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے والد کے حلقے درس میں دروازے کی ووٹ سے شریک رہتی تھی احادیث پڑھنے میں کوئی شخص غلطی کرتا تو دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتی تھی امام مالک سمجھ جاتے اور پڑھنے والے کی اصلاح کر دیتے تھے نمبر چار فاطمہ بنت منظر بن بن زبیر العوام عظیم محدثہ اور فقیحہ تھی انہوں نے بہت سی احادیث کی روایت کی ہے خاص طور پر اپنی دادی حضرت اسما بنت ابی بکر سے ان کی بیشتر روایات ان کے شوہر حضرت حشام بن عروا 146 ہجری کے واسطے سے مروی ہیں اکابر امت کی معلمات اسلام کے دور عروج میں خواتین کے افادے کا دارہ بہت وسیع تھا ان سے دیگر خواتین بھی استفادہ کرتی تھیں اور مرد بھی فیض اٹھانے میں پیچھے نہیں رہتے تھے اس پر صحابہ اور تعاین نکیر کی نبات کی صدیوں میں محدثین اور فقہ نے کبھی اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی خواتین کے فخر کی یہ بات کافی ہے کہ ان کی مجلسوں میں بڑے بڑے علماء و فقہ و محدثین حاضر ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے یہاں تاریخ اسلام کی چند اہم شخصیات اور ان کی معلومات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ابو عمرو مسلم بن ابراہیم الزردی ابراہیم الازدی الفراہیدی دو سو بائیس ہجری نے ستر خواتین سے روایت کی ہے ابو الولید حشام بن عبد الملک التیالسی دو سو ستائیس ہجری کے شیوخ بھی ستر خواتین کا شیوخ میں بھی ستر خواتین کا نام ملتا ہے ابو عبداللہ محمد بن محمود بن بن نجار تین سو چھیالیس ہجری کے اساتذہ اور شیوخ میں تین ہزار مرد اور چار سو خواتین تھی علامہ ابن حض چار سو چھپن ہجری کی تعلیم و تربیت میں متعدد خواتین کا اہم کردار ہے جنہوں نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی لکھنا پڑھنا سکھایا اور ان میں شعری ذوق پیدا کیا اس کا ابن حضم نے برملا اعتراف کیا ہے خطیب بغدادی چار سو ترسٹھ ہجری نے سماعت کی جو بڑی محدثہ اور فقیحہ تھی جلیلہ بنت علی بن الحسن الشجری نے عراق اور شام کا سفر کیا تو علامہ سمعانی پانچ سو باسٹھ ہجری اور دیگر علماء کبار نے ان سے فیض اٹھایا حافظ ابن اساکر پانچ سو اکہتر ہجری نے جن خواتین سے استفادہ کیا اور اسے احادیث روایت کی ان کی تعداد اسی سے متجاوز ہے حافظ ابن حجر نے آٹھ سو باون ہجری نے تقریب التہذیب میں تیسری صدی ہجری کے اوائل تک کے زمانے کے آٹھ سو چوبیس خواتین کے نام ذکر کیے ہیں جنہیں روایت حدیث میں شہرت حاصل تھی امام زہبی سات سو اڑتالیس ہجری نے اپنی کتاب معجم شیخ الزہبی میں اسی طرح علامہ ابن حجر آٹھ سو باون ہجری نے اپنی کتاب المعجم المعصف المفحرس اپنی بہت سی معلومات اور شیخات کا ذکر کیا ہے انہوں انہوں نے نے الدرر اپنی کتاب میں بہت سی خواتین کا تذکرہ کیا ہے علامہ سخاوی نو سو دو ہجری نے اپنی کتاب ازو کی ایک جلد خواتین کے لیے خاص کی ہے انہوں نے ایک ہزار ستر خواتین کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے زیادہ تر محدثات اور فقیحات تھیں علامہ جلال الدین سیوتی نو سو گیارہ ہجری نے متعدد خواتین سے علم حاصل کیا مثلا امہانی بنت الحوینی ام الفضل بنت محمد المقدسی خدیجہ بنت اب الحسن المقن نشوان بن بنت عبداللہ الکنانی حاجر بنت محمد المصریہ امت الخالق بنت عبداللطیف العقبہ وغیرہ انہوں نے اپنے معجم اور دیگر مولفات میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی روایات بیان کی ہیں خادمات صحیح بخاری تاریخ کے روشن دور میں خواتین نے اپنی اصل ذمہ داری بچوں کی پیدائش پرورش اور تعلیم و تربیت کو بخوبی انجام دینے کے ساتھ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے گھر کے باہر کے بھی بہت سے کام خوش اسلوبے سے انجام دیے ہیں خاص طور سے علوم کی اشاعت پہ ان کی خدمات زرین حروف سے لکھے جانے کے قابل لائق ہیں اسلامیات کا میدان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے انہوں نے تصنیف و تعلیف کا کام کیا ہے درس و تدریس کی خدمت انجام دی ہے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں ان کی سرپرستی کی ہے تعلیمی خدمات انجام دینے کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے اور ان پر اپنی دولت لٹائی ہے غرض امت ان کے احسانات سے کبھی عہدہ بر آ نہیں ہو سکتی حدیث کا میدان بہت وسیع ہے احادیث رسول کو بہت سی کتابوں میں جمع کیا گیا ہے ان کی تدریس میں علماء نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ اس میدان میں خواتین بھی پیش پیش رہی ہیں چنانچہ انہوں نے بڑے بڑے محدثین سے قصب فیض کیا ہے اور خلق خدا کو بھی خوب فیض پہنچایا ہے احادیث کی اہم ترین کتابوں میں صحیح بخاری ہے بڑی تعداد میں خواتین نے اس سے بھی دلچسپی لی ہے اور اخذ و روایت میں شہرت پائی ہے اس موضوع پر ڈاکٹر محمد بن عزوز کی ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا جس کا نام ہے صفحات مشرقہ من عنایت المرات بصحیح بصحیح الامام البخاری تین سو ستاسی صفحات پر مشتمل یہ کتاب دار ابن حزم بیروت لبنان سے چودہ سو تیئیس ہجری دو ہزار دو سو عیسوی میں شائع ہوئی ہے اس کتاب کا خلاصہ درج ذیل نکات کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے ایک والدین اپنے لڑکوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو بھی محدثین کی مجالس میں بھیجا کرتے تھے جہاں وہ حادیث کی سماعت و قرات کرتی تھی دو محدثین سے صحیح بخاری کی سماعت قرات اور اجازت بہت سی خواتین کو حاصل ہے تین خواتین سے استفادہ کرنے والوں میں صرف خواتین ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ کافی تعداد مردوں کی بھی ہوتی تھی چنانچہ صحیح بخاری کی قرات سماعت اور اجازت بہت سے مردوں نے خواتین سے حاصل کی چار خواتین نے حدیث کی صرف روایت اور تدریس پر توجہ دی ہے ان کا التفاق تصنیف و تعلیف کی طرف نہیں رہا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی شرح کرنے والوں میں کسی خاتون کا نام نہیں ملتا پانچ مشہور محدثات کو مسلم اپنے ممالک میں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مدعو کرتے تھے تاکہ ان کی حکمرانی میں ان سے بڑے پیمانے پر استفادہ کیا جائے ڈاکٹر عزوز نے بہت سی دلچسپ مثالیں پیش کی ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں پوتیوں نواسیوں بھتیجیوں بھانجیوں اور رشتے کی دیگر لڑکیوں کو حدیث کی تعلیم حاصل کرنے اور محدثین و محدثات سے استفادہ کے بھرپور مواقع فراہم کرتے تھے اسی طرح انہوں نے متعدد ایسے محدثین کا تذکرہ کیا ہے جن سے ان کی بیویوں نے حدیث روایت کی یا ان کی اجازت سے دوسرے بڑے محدثین سے استفادہ کیا اسی طرح متعدد ایسے محدثین کے نام درج کیے ہیں جنہوں نے خواتین کے سامنے تہ کیا ہے ڈاکٹر عزوز نے گیارہ ایسی عظیم محدثات کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے جنہوں نے پوری زندگی صحیح بخاری کا درس دیتے ہوئے گزار دی اور ان سے بے شمار مردوں عورتوں نے اس کا درس لیا نمبر ایک کریمت المعزوری چار سو ہجری نے سو برس کی عمر پائی شادی نہیں کی تھی مکہ مکرمہ میں حدیث کا درس دیتی تھی کئی مرتبہ صحیح بخاری ختم کی ان کے درس میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے خطیب بغدادی چار سو ترسٹھ اور ابو المصفر سمعانی چار سو انوے ان کے شاگردوں میں سے تھے بخاری کی کتابت بھی کرتی تھی اور اس کے نسخوں کا مقابلہ کرتی تھی نمبر دو فاطمہ بنت محمد بن ابی سعید البغدادیہ پانچ سو انچالیس کا چورانوے برس کی عمر میں انتقال ہوا اسبحان میں بخاری کا درس دیتی تھی ابن عساکر پانچ سو اکہتر ان کے مشہور شاگرد ہیں تین شہدا پانچ سو چوہتر نے سو برس کی عمر پائی عراق کی مشہور محدثہ ہیں فخر النساء تھا شاگردوں کی بہت بڑی تعداد تھی علامہ ابن الجوزی پانچ سو ستانوے ان کے مشہور شاگرد ہیں چار کریمہ بنت عبد الدمشقیہ چھ سو اکتالیس ہجری بنت الحبقب کے لقب سے معروف تھی علمی خاندان سے تعلق تھا باپ چچا بھائی بہن سب محدث تھے کئی مرتبہ صحیح بخاری کی کی کی روایت شاگردوں بڑی تعداد تھی پانچ فاطمہ بنت جوہر المعروفہ سات سو گیارہ ہجری اور ان کے شوہر بیٹے پوتے سب محدث تھے انہوں نے دمشق اور مدینے میں بہت سی محدثین سے سماعت حدیث کی پھر نصف صدی تک صحیح بخاری کے درس و روایت کا کام جاری رکھا چھ ہدیہ بنت اسکر الصالحہ سات سو بارہ ہجری صحیح بخاری کا درس دیتی تھی لوگوں نے بڑی تعداد میں ان سے فیض اٹھایا جن میں مرد حضرات اور خواتین دونوں تھی سات ست البزرا بنت عمر بن اسعد تنوخیہ الدمشقیہ سات سو سولہ ہجری آٹھویں صدی کی تین سو محدثات میں سب سے زیادہ شہرت کی حامل تھی اوپر اور نیچے کی کئی نسلوں تک علمی خاندان تھا دادا اور باپ بھی محدث تھے دمشق سے مصر بلائی گئی جبکہ اس زمانے میں مصر میں محدثین کی بڑی تعداد موجود تھی نیل کے کنارے واقع الجامع الناصری میں صحیح بخاری کا درس دیتی تھی بڑے بڑے محدثین ان سے صحیح بخاری کی سماعت کی بانوے برس کی عمرے میں انتقال ہوا آٹھ عائشہ بنت محمد المقدسیہ ولادت سات سو ہجری یہ خاندان میں چار صدیوں سے علم کا چرچا تھا بے شمار لوگوں نے ان سے حدیث کی روایت کی ان کے شاگردوں میں علامہ ابن حجر اسقلانی آٹھ سو باون ہجری بھی ہیں نو زینب بنت احمد المقدسی الصالحہ ولادت چھ سو اٹھائیس ہجری نے قدس دمشق قاہرہ اور مدینہ منورہ میں صحیح بخاری کا درس دیا بے شمار لوگوں نے ان سے فیض اٹھایا دس جویریہ بنت احمد الحا القاریت القاہریہ ولادت سات سو چار ہجری سے حافظ ابن حجر کے بیشتر معاصرین نے صحیح بخاری کا درس لیا ہے گیارہ فاطمہ بنت احمد العمری الخرازیہ ولادت سات سو دس ہجری نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ صحیح بخاری کا درس دیا ہے اسی وجہ سے وہ محدث الحرمین کے لقب سے مشہور ہیں یہ تو صرف صحیح بخاری کا درس دینے والی مشہور خواتین ہیں دوسری قطب حدیث کی روایت سما رات اور اجازت دینے والی خواتین کی تعداد کا تو شمار نہیں یہ وہ روشن اور درخشاں دور تھا جب عورت ہونا تحصیل علم میں مانا تھا نہ کسی خاتون کے سامنے زان مارے تلمس تہ کرنا مردوں کے لیے باعث آر ہوتا تھا عورتیں پوری آزادی کے ساتھ مردوں سے استفادہ کرتی تھیں اور مرد شاعی حدود کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے خواتین سے علم استفادہ کرتے تھے وہ خواتین جن کے شوہر ان کے شاگرد تھے بعض خواتین نے علم و فضل میں ایسا ملکہ حاصل کیا کہ ان کے شوہروں کا شمار ان کے شاگردوں میں ہونے لگا وہ اپنی بیوں سے مختلف علمی و فقہی مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے تھے معاذ بن عبداللہ بن حبیب الجہنی نے اپنی بیوی سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک فرد کے واسطے سے حدیث بیان کی عبداللہ بن وحب بن زمعہ نے اپنی بیوی امی حمیدہ سے روایت کی ہے صحابہ اور تابعین میں فاطمہ بنت بن بن زبیر العوام کا شمار ایک ممتاز عالمہ محدثہ اور فقیحہ کے طور پر ہوتا ہے انہوں نے بہت سے سے اپنی دادی حضرت بنت بکر روایت کی ہیں ان سے روایت کرنے والوں میں ممتاز سیرت نگار محمد بن اسحاق بھی ہیں ان سے مروی زیادہ تر روایات ان کے شوہر حشام بن عروا کے واسطے سے احادیث کے مجموعوں میں مذکور ہیں حشام امام ابو حنیفہ امام مالک شعبہ سفیان سوری وغیرہ کے استاد تھے الفقہ کے مصنف محمد بن احمد السمرقندی پانچ سو چالیس ہجری کی بیٹی فاطمہ پانچ سو اکیاسی ہجری بڑی عالمہ و فقیہ تھی فقہ حنفی میں بہت شہرت رکھتی تھی ان کا نکاح بدائے السنائے کے مولف الدین ابو بکر القاسانی پانچ سو ستاسی ہجری سے ہوا سوانح نگاروں نے لکھا ہے فاطمہ حنفی مسلک کی ترجمانی بہت اچھی طرح کرتی تھی ان کے شوہر بسا اوقات شکو کو شبہات کا شکار ہو جاتے اور ان کے فتح میں تسامحات در آتے تو فاطمہ ان کی اصلاح کر دیتی صاحب رائے سے آگاہ کرتی اور تسامحات کی وجوہ سے آگاہ کرتی ابن ابی الوفا القرشی الجواہر المدیہ فی طبقات الحنفیہ بسا اوقات وہ درس دے رہے ہوتے شاگرد کوئی سوال کرتے اس کا جواب انہیں معلوم نہ ہوتا تو کسی بہانے سے گھر کے اندر چلے جاتے تھوڑی دیر کے بعد باہر آتے اور جواب دے دیتے جب کئی بار ایسا ہوا تو شاگرد جان گئے کہ اصلاً اندرونی خانہ کا فیض ہے متحر بن محمد بن سلیمان آٹھ سو انسی پیچیدہ فقی مسائل حل کرنے میں اپنی بیوی فاطمہ بنتی یحییٰ سے مشورہ کرتے تھے کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنی بیوی سے رجوع کرتے وہ اسے حل کر دیتی ان کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ یہ رائے آپ کی نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے برآمد ہوئی ہے امت الغفور امت الغفور بنت اسحاق ہندوستان میں اپنے زمانے کی معروف عالمہ و فاضلہ خاتون تھی ان کے والد کا نام محمد اسحاق دہلوی 1783 ٹو 1846 ہے وہ شاہ عبد العزیز دہلوی کے نواسے اور انیسویں صدی کے ایک عظیم محدث تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو منظم انداز میں تعلیم و تربیت سے نوازا امت نے شرعی علوم خاص کر حدیث و فقہ میں مہارت اپنے والد سے حاصل کی حضرت محمد اسحاق دہلوی نے اپنی بیٹی امت الغفور کا نکاح ایک نوجوان اسکالر الشیخ عبد القیوم بن عبد الحیض سے کیا امت الغفور کو شرعی علوم میں حاصل تھا الشیخ عبد عبدالقیوم کو جب بھی کسی مسئلے کو سمجھنے یا حل کرنے میں دقت ہوتی تھی تو اپنی بیوی امت الغفور سے رجوع کرتے تھے مولانا عبد الحی الحسنی لکھتے ہیں جب بھی وہ حدیث اور فقہ کے معاملے میں کسی دقت کا سامنا کرتے تھے تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے ہم کسی سے کم نہیں دین کی خدمت اور علم کی شاعت مردوں نے بھی کی ہے اور عورتوں نے بھی لیکن یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ مردوں کی خدمات کا تذکرہ تو خوب کیا جائے ان کے بارے میں اور اجال کی مجلدات تیار کر دی جائیں لیکن عورتوں کے تذکرے سے صرف نظر کیا جائے یا اگر کیا جائے تو بہت سرسری کہیں حاشے پر یا کسی مرد کی خدمات کے ضمن میں حالانکہ علم کے ہر میدان میں عورتوں کی خدمات مردوں کی طرح بڑے قابل قدر اور لائق ستائش ہیں وہ بڑے فخر سے کہہ سکتی ہیں ہم کسی سے کم نہیں علم حدیث کے میدان میں شیخ جمال الدین ابو الحجاد یوسف المزی چھ سو چون تا سات سو بیالیس ہجری کی خدمات سے اسلامیہ سے دلچسپی رکھنے والا ہر طالب علم اچھی طرح واقف ہے علم حدیث اور خاص طور سے فن اسماع الرجال میں نیت اللہ حاصل تھا ان کی تصانیف تہذیب القافی اسماع الرجال نمبر دو تحفت الاشراب و معرفت الاطراف تین المنتقہ من الفوائد الاحس فوائد الحسان فی الحدیث اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے شیخ مزدی کو جتنی مہارت اور شہرت علم حدیث اور اجال کے میدان میں حاصل تھی اتنی بلکہ اس سے زیادہ مہارت اور شہرت سے ان کی زوجہ عائشہ بنت ابراہیم بن صدیق جو ام فاطمہ کے لقب سے مشہور تھیں علم تجوید قرآت قرآن کے میدان میں بہراور تھیں وہ بہترین قاریہ تھیں سات سو اکتالیس ہجری میں اسی برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا نصف صدی سے زائد عرصہ انہوں نے قرآن کی تعلیم و تدریس میں گزارا اور ہزاروں مردوں اور عورتوں نے ان سے استفادہ کیا ان سے فن سیکھنے والوں میں ان کی صاحبزادی امت الرحیم زینب بھی تھی جو مشہور مفسر محدث اور مورخ علامہ ابن کثیر الدمشقی سات سو چوہتر ہجری کی زوجہ تھی ابن کثیر جہاں شیخ مزیق کے مشہور تلامزہ میں سے ہیں وہی انہوں نے اپنے خوش دامن صحابہ سے بھی علمی استفادہ کیا تھا ابن کثیر نے ان کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے اپنے زمانے کی عورتوں میں کثرت عبادت تلاوت قرآن اور فصاحت و بلاغت اور صحیح ادا کے ساتھ قرآن پڑھانے کے معاملے میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر نہ تھا انہوں نے بہت سی عورتوں کا قرآن ختم کرایا اور بے شمار عورتوں نے ان سے قرآن پڑھا ان کے بارے میں ابن کثیر کے جملے نے تو چونکا دیا ان کی طرح کی قرآت کرنے سے بہت سے مرد حضرات آجز تھے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ خواتین کی علمی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور تاریخ علوم میں انہیں صحیح مقام پر فائز کیا جائے علم قرآت اور خواتین علم قرآن میں سے ایک اہم علم علم قرآت ہے اس میں مہارت بہت کم لوگوں کی نصیب میں آتی ہے اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرصے تک اس علم میں بھی خواتین کی عظمت مسلم تھی یہاں چند مشہور قاریات کا تذکرہ کیا جاتا ہے مشہور تابعہ حضرت ام دردہ کو جن کا نام حجیمہ بنت حیل تھا علم میں بہت شہرت حاصل تھی فاطمہ نیشا پوریا چوتھی صدی ہجری حافظ قرآن عالمہ مفسرہ اور فقیحہ کی حیثیت سے مشہور ہوئیں انہیں ان میں میں بھی کمال حاصل تھا حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں تو وہاں درس دینا شروع کیا رفتہ رفتہ ان کا حلقہ درس وسیع ہوتا گیا اور ان کی شہرت دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی اسی وجہ سے انہیں مفسرہ فاطمہ نیشہ پوریہ کہا جاتا ہے ام القس بنت محمد بن علی بن ابی غالب العبدری الدانی 610 ہجری کو قراءات سبغہ میں مہارت حاصل تھی ختیجہ بنت حارون 695 ہجری عمدہ قائیہ تھی ان کو قراءات سبغہ میں مہارت حاصل تھی فن قرآت کی کتاب اشاطیبیہ انہیں پوری ازبر تھی خدیجہ بنت قیم البغدادی 699 قرآن مجید کی بہت عمدہ قاریہ تھی بہت سے لوگوں نے ان سے تجوید اور قرآت کا علم حاصل کیا تھا وہ وعاز و ارشاد کی مجلسیں منعقد کرتی تھیں جن میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے سلمہ بنت محمد الجزری نمی صدی ہجری اپنے وقت کی مشہور قاریہ تھی دس قرآتوں کے ساتھ قرآن پڑھتی تھی فاطمہ بنت محمد بن یوسف بن احمد بن محمد الدیروتی نمی نویں صدی ہجری بڑی عالمہ و فاضلہ خاتون تھی انہیں علم قرآت میں مہارت حاصل تھی ان سے عورتوں اور مردوں کی ایک بڑی جماعت نے استفادہ کیا شیخ جمال الدین مزنی سات سو بیالیس ہجری کی زوجہ ام فاطمہ عائشہ بہترین قاریہ تھیں ہزاروں مردوں اور عورتوں نے ان سے استفادہ کیا خواتین کے لیے باعث فخر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بخاری ایک سو دس Muslim two one three four جس شخص نے میری طرف کوئی بات غلط طریقے سے منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اتنی سخت تنبیہ کے باوجود اسلامی تاریخ کا المیہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے احادیث گھڑی ہیں اور جھوٹے طریقے سے اللہ کے رسول کی طرف ان کا انتصاب کیا ہے اس کے پس پردہ ان کے بہت سے مقاصد تھے مثلا سیاسی حمایت یا مخالفت حکمرانوں سے مالی و دنیوی مفادات کا حصول مسلک کی عصبیت آرام پسندی اور خواہش نفس وغیرہ احادیث کا فتنہ ابتدائی صدیوں میں پیدا ہو گیا تھا سینکڑوں افراد اس مضموم اور قابل نفرت کام میں لگے ہوئے تھے اور ہزاروں روایتیں گھڑی گئی تھیں اللہ جزائے خیر دے محدث کرام اور ناقدین حدیث کو جنہوں نے بروقت اس فتنے کی سرکوبی کی اور صحیح حسن ضعیف اور موضوع احادیث کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا انہوں نے فن اسماع و رجال ایجاد کیا جس کے ذریعے ہزاروں انسانوں کے حالات زندگی جمع کی اور تحقیق کر کے بتایا دیا کہ روایت حدیث کے معاملے میں کون معتبر ہے کون مشتبہ ہے کون بالکل ناقابل اعتبار ہے اس لیے کہ حدیث سے گھڑتا ہے علم حدیث کے میدان میں خواتین کے شرف اور فخر کے لیے بات کافی ہے کہ جہاں احادیث کی روایت کرنے والے مردوں کی بڑی تعداد کو متخم کیا گیا ان پر وضع حدیث کا الزام لگا اور ضعف کی وجہ سے ان کی روایت قبول نہیں کی گئی وہاں ایک عورت بھی ایسی نہیں پائی گئی جو اس عیب سے داغدار ہو امام الجرہ والتعدیل علامہ شمس الدین زہبی نے صاف الفاظ میں اس کی شہادت دی ہے انہوں نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ روایت حدیث میں ایک بھی عورت متہم ہوئی ہو اور نہ محدثین نے ضوف کی وجہ سے کسی ایک عورت کو ترک کیا ہے خواتین کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا اعزاز ہے وہ اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے خلیفہ وقت کی معلمہ تابعین میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی دوسری بیوی ام دردہ اسغری کو بہت شہرت حاصل تھی ان سے استفادہ کرنے والوں میں عام لوگوں اور اصحاب علم کے علاوہ حکمراں طبقے کے افراد بھی شامل تھے خلیفہ عبد الملک بن مروان ہجری بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے وہ ان سے فقہ کا درس لیتے تھے اور دوسرے شاگردوں کی طرح ان کے سامنے تلم مستح کرتے تھے اسماعیل بن عبداللہ راوی ہیں عبد الملک بن مروان قبر سخرا ایروشلم میں نشست رکھتے تھے اور ام دردا وہاں درس دیتی تھی ان کے درس میں عبد الملک بھی شریک ہوتے تھے جب مغرب کی اذان ہونے لگتی تو اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا سہارا لیتے ہوئے دردہ بھی کھڑی ہو جاتی اور ان کے سہارے مسجد میں داخل ہوتی پھر وہ خواتین کی صف میں شامل ہو جاتی اور عبد الملک آگے بڑھ کر امامت کا فریضہ انجام دیتے تھے نفیسہ سراپا علم کوئی شخص اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کچھ وقت گزارے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے علم صلاح و تقوی روحانیت سے خوب فیض پہنچائے یہاں تک کہ اسے اتنی محبت کرنے لگے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کی جزد خاکی کو اس کے وطن منتقل نہ ہونے دے بلکہ اپنے یہاں ہی دفن کیے جانے پر اصرار کریں تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے علاقے کے لوگوں پر اس شخص کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے اور اس کا علمی فیض کتنا عام ہوگا پھر اگر کوئی شخص کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون ہو تو حیرت دو چند ہو جاتی ہے اس لیے خواتین کے بارے میں تصور عام ہے کہ عموماً گھر کی چہار دیواری میں محصور رہتی ہیں اور اجنبی مردوں سے ان کا رابطہ بالکل منقطع اور ان کا علمی فیض بہت محدود رہتا ہے جی ہاں یہ دوسری صدی ہجری کی مشہور خاتون نفیسہ بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب ایک سو پینتالیس سے دو دو سو آٹھ ہجری ہیں ان کا نکاح امام جعفر صادق ایک سو اڑتالیس ہجری کے بیٹے اسحاق موتمند سے ہوا تھا انہوں نے کچھ عرصہ مدینے میں قیام کیا پھر اپنے شوہر کے ساتھ مصر چلی گئیں وہاں ان کی علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی چنانچہ لوگ در علم کی بجھانے کے لیے ان کے گھر کا رخ کرتے تھے ان کے شاگردوں میں سب سے اہم اور مشہور نام امام شافی دو سو چار ہجری کا ہے جو ان سے علم استفادہ کے لیے برابر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے وہ مستجاب دعا کی حیثیت سے مشہور تھی چنانچہ لوگ ان سے دعا کرانے کے لیے بھی کثرت سے ان کے پاس جایا کرتے تھے اہل مصر کی ان سے غیر درج عقیدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شور ان کے جزد خاکی کو مدینہ لے کر لے جا کر جنت البقی میں دفن کرنا چاہتے تھے لیکن عقیدت مندوں کے غیر معاملی اسرار کے آگے انہیں سپر ڈالنی پڑی چنانچہ ان کی تدفین مصر ہی میں عمل میں آئی سیدہ نفیسہ حدیث اور تفسیر قرآن دونوں کی بڑی غالمہ تھی انہیں پورا قرآن مجید حفظ تھا و حدیث بھی روایت کرتی تھی مورقین نے دونوں میدانوں میں ان کی عظمت مہارت کا تذکرہ کیا ہے ابن خلقان نے لکھا ہے انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا اور انہیں اس کی آیات کا گہرا فہم حاصل تھا اور زرکلی نے لکھا ہے وہ تفسیر اور حدیث کی عالمہ تھی یہ سیدہ نفیسہ کی علم عظمت کا اعتراف ہی ہے کہ تاریخ میں ان کی شہرت نفیسہ العلم کے نام سے ہے زبیدہ مور کی پیاز بجھانے والی روح کی پیاز بجھانے والی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ایک سو پینتالیس سے دو سو سولہ ہجری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کاموں سے بہت بہت دلچسپی تھی اس نے مساجد بنوائیں سڑکیں بنوائیں اور مسافر خانے تعمیر کرائے ایک مرتبہ حج کو گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ اہل مکہ پانی کی مشکلات سے دو چار ہیں انہوں نے ماہر انجینئروں کو بلایا اور انہیں نہر کھدوانے کا حکم دیا ان سے بتایا گیا کہ بہت لمبی نہر کھودنے کی ضرورت پڑے گی اور اس کام میں خطیر مصارف آئیں گے انہوں نے جواب دیا نہر ہر حال میں کھودی جانی ہے اگر ایک کدال مارنے کی اجرت میں ایک دینار ادا کرنا پڑے تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں بلاخر دس میل لمبی نہر کھدوا کر پانی مکہ مکرمہ تک پہنچایا گیا اور اہل عرب مکہ سیراب ہوئے لیکن اس بات سے شاز و نادر لوگ ہی واقف ہوں گے کہ زبیدہ کو قرآن مجید سے غیر معمولی شغف تھا انہوں نے اپنے دربار میں قرآن کی تلاوت کا ایک مثالی نظم قائم کر رکھا تھا ان کے پاس سو بانیاں تھیں وہ سب کو زیادہ تر اوقات قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ میں مشغول رکھتی تھی انہوں نے ہر ایک کو روزانہ دس پارے تلاوت کرنے کا پابند کر رکھا تھا چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ بآواز بلند اجتماعی تلاوت قرآن کی وجہ سے ان کے محل سے ہر وقت شہد کی مکھیوں کی بھن بھناوٹ جیسی آواز آتی رہتی تھی ابن خلقان وفیات العیان شائقین نے قرآن مجید کی خدمت کے عجیب عجیب انداز اختیار کیے ہیں اور خواتین بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں فاطمہ بنت الخیر نامور محدثہ چھٹی صدی ہجری کی نامور خواتین میں سے فاطمہ بن سعد الخیر چھ سو ہجری ہیں ان کے والد مشہور محدث اور فقیق تھے ان کا وطن ویلنسیا تھا جو عالم اسلام کی مغربی سرحد پر واقع تھا وہاں سے انہوں نے چین کا سفر کیا ان کی کئی بیٹیاں تھیں اپنے اسفار میں انہوں نے مختلف علاقوں کے علماء سے استفادہ کیا اور ان کی بیٹیوں نے بھی فاطمہ چین کاشغر کے مشرق میں پیدا ہوئی انہوں نے بہت کم عمرے میں علم حاصل کیا ان کے والد ان کے علم میں پختگی لانے کی خاطر انہیں مختلف اساتذہ کے پاس کثرت سے لے جاتے تھے انہوں نے دار قطنی کی کتاب الزغفا والمترقین اور خطیب بغدادی کی الجامع الخلاق الراوی و آداب السامی کی سماعت کی اسفہان میں انہوں نے فاطمہ الجزدانیہ سے تبرانی کے المعجم الکبیر ستتیس جلدیں اور, اور المعجم الصغیر دو جلدیں کی سماعت کی بغداد میں انہوں نے متعدد اساتذہ سے قصب فیض کیا فاطمہ نے زیادہ وقت دمشق اور قاہرہ میں گزارا اور بہت بڑی تعداد نے لوگوں کو اپنے علم سے فیض پہنچایا متعدد علماء نے ان کی شہروں کا سفر خاص طور سے اس مقصد سے کیا کہ وہ فاطمہ سے تحصیل علم کریں وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک علم حدیث کی ترویج میں لگی رہیں اسماعیل بن ازون نے فاطمہ کی شاگردی میں تبرانی کے القبیر کا مطالعہ کیا اسی طرح الدین المقدسی نے آپ سے علم حاصل کیا اور اس کی ترویج دمشق میں کی ان کے شاگردوں میں القاسم بن حسین نے ٹینس مصر میں اسحاق بن محمد نے حمدان میں اور ابو الحسن بن قاسم نے جیت نیز نیر نابلوس میں علم ہاں۔ کی اشاعت کی ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے ان کے شوہر زین الدین ابو الحسن بن ابراہیم بن نجاب بہت مشہور عالم تھے ان کا تعلق صلاح الدین ایوبی کے دربار سے تھا بیوی بھی معلمہ بھی شیخ محمد بن احمد سمرقندی پانچ سو چالیس ہجری چھٹی صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیح ہیں ان کا تعلق ترکستان کے شہر کاسان سے تھا ان کی تصنیف تحفت الفقہ فقہ حنفی میں بہت شہرت رکھتی ہے ان کی صاحبزادی فاطمہ پانچ سو اکیاسی ہجری نے ان سے علم حاصل کیا اور اس میں کمال پیدا کر لیا انہیں پوری کتاب اتحفہ ازبر تھی خاص طور سے فقہ میں انہیں بہت مہارت حاصل تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے والد کے پاس کوئی استفتہ آتا تو وہ اپنی صاحبزادی سے مشورہ کرتے تھے پھر وہ جواب تیار کرتی اور اس پر باپ اور بیٹی دونوں کی دستخط ہوتے فاطمہ سے نکاح کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا لیکن شیخ محمد خاموش رہے ان کے عزیز شاگرد ابو بکر بن مسعود سو ہجری نے الفاظ میں خواہش ظاہر کی تو شیخ نے فرمایا تم میری کتاب کی شرح لکھ دو اگر وہ مجھے پسند آ گئی تو میں فاطمہ سے تمہارا نکاح کر دوں گا ہونہار شاگرد نے ہمت کی اچھی شرح لکھنے میں جان لگا دی بلاخر اپنے استاد کے سامنے ان کی کتاب کی شرح پیش کر دی جسے علمی دنیا فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائے و ترتیب و الشرائع کے نام سے جانتی ہے استاد نے خوش ہو کر اپنی صاحبازی سے ان کا نکاح کر دیا اور اس کتاب کی تعلیف کو ان کا مہر قرار دیا اسی لیے فقہ نے کہا ہے شرح تحفتہ و زوج ابنتا کاسانی نے اپنے استاد کی کتاب ال تحفہ کی شرح کی استاد نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا فاطمہ سمرکندی کا علمی فیض نکاح کے بعد بھی جاری رہا ہے وہ اپنے گھر میں درس کے حلقے لگاتی تھی ان سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا ان کے شاگردوں میں خود ان کے شوہر نامدار شوہر نامدار بھی تھے شیخ علاء الدین ابو بکر کاسانی بڑے فقی تھے ان کا لقب ملک العلماء ملک العلماء تھا لیکن ان کی بیوی فاطمہ ان سے بڑھ کر تھی انہیں فقہ حنفی کی تمام جزیات ازبر تھیں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ علامہ کاسانی کو فتوہ دینی کی دوران میں کسی مسئلے میں وہم ہو جاتا تو فاطمہ اس کی تصحیح کر دیتی تھی اور انہوں نے کیا غلطی کی ہے یہ بھی بتا دیتی تھی سوانح نگاروں نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کاسانی اپنے گھر میں اپنے شاگردوں کے سامنے درس دیتے تھے کوئی شاگرد ایسا پیچیدہ سوال کر بیٹھتا جس کا جواب کاسانی کو نہ معلوم ہوتا تو کسی بہانے سے گھر کے اندر چلے جاتے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اس سوال کا جواب دے دیتے جب ایسا کئی بار ہوا تو شاگردوں کو تجسس ہوا کہ آخر جب استاد محترم سے کسی سوال کا جواب نہیں بن پڑتا تو گھر کے اندر کیوں چلے جاتے ہیں اور گھر سے آتی کیسے پورے اطمینان کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں پتہ چلا کہ وہ گھر کے اندر اپنی معلمہ کے سامنے زانوہ تلمس طے کرتے ہیں جو خیر سے ان کی زوجہ بھی ہیں خواتین کے ذریعے علم کی سرپرستی فروغ علم کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے مکاتب مدارس رباطات ادارے اور مراکز قائم کیے جائیں ان کے لیے اوقاف خاص کیے جائیں ان میں تعلیم دینے والوں کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے مصارف برداشت کیے جائیں اور جن لوگوں نے خود کو علمی کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہو انہیں معاشی تگ دو کرنے سے آزاد رکھا جائے اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ حکمراں طبقے سے تعلق رکھنے والی اور دولت و ثروت سے بہراور خواتین نے ہر دور میں خدمات انجام دی ہیں یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں زمرد خاتون سات سو پچپن ہجری جو دمشق کے حکمراں الملک دقاق کی بہن تھی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو المدرسۃ الخاتونیہ البرانیہ کے نام سے معروف تھا عائشہ ہانم بارہویں صدی ہجری نے گیارہ سو چون ہجری میں ایک مسافر خانہ تعمیر کرایا تھا جس کو سبیل عائشہ حلیم کہا جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مکتب قائم کیا تھا اور ان دونوں کے مصارف کے لیے بہت سی جائیدادیں وقف کر دی تھیں اور اپنے ورثہ کو ان کا متولی بنا دیا تھا یمن کے سلطان الملک المصفر کی بیوی مریم نے زبید زبید نے المدرسۃ المجاہدہ مجاہدہ قائم کیا اس میں یتیم اور غریب بچوں اور دیگر طالب علموں کو داخل کیا اس میں امام مؤذن اور معلم کو رکھا اور اس کے مصارف کے لیے وقف کو کا معقول نظم کیا السیدہ ملکہ بنت ابراہیم البغلیت الدمشقیہ نے خواتین کے لیے مخصوص ایک رباط قائم کیا جس میں قرآن مجید کی حفظ اور حدیث نبوی کی تعلیم کا نظم کیا مغل حکمراں اورنگزیب گیارہ سو اٹھارہ ہجری کی صاحبزادی زیب النساء نے شیخ صفی الدین ولی قزوینی سے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کروایا تھا ساتھ ہی امام راضی 606 ہجری کی تفسیر کبیر کا بھی فارسی ترجمہ کروایا تھا ماضی قریب میں ریاست بھوپال کی حکمران نواب خواتین نے علمی سرپرستی کی مثال قائم کی ہے انہوں نے خوب فیاضی سے تعلیمی اداروں کی مالی امداد کی ہے اور خطیر سرمایہ صرف کر کے علمی کام کرائے ہیں نواب سکندر جہاں بیگم اٹھارہ سو آٹھ عیسوی نے شیخ احمد داغستانی سے ترکی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کروایا ان کی صاحبزادی اور جانشین نواب شاہ جہاں بیگم نے محمدن اینگلو اور اورینٹیل کالج علی گڑھ کا بھرپور مالی تعاون کیا انہوں نے مولانا جمال الدین وزیر ریاست بھوپال سے پشتو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کروایا ان کی صاحبزادی اور جانشین نواب سلطان جہاں بیگم نے بہت سی دینی درسگاہوں اور تعلیمی اداروں کو مالی امداد فراہم کی جن میں علی گڑھ دیوبند اور ندوہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں جس زمانے میں دارالعلوم ندوت العلماء لکھنؤ کی مرکزی عمارت زیر تعمیر تھی ریاست بہاول پور کی خاتون محترمہ فلک احتجاب نے اس مد میں اپنے جیب خاص سے پچاس ہزار روپے عطا کیے تھے علامہ شبلی نعمانی نے انہیں زندہ زبیدہ خاتون کا لقب دیا ہے اور ان کی فیاضی اور علم دوستی کی تحسین کی ہے ایک خاتون کے ذریعے قائم کی گئی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کہاں ہے ممکن ہے آپ کے ذہن میں جو اب آکسفورڈ یا کیمبرج یا ٹیکسلا یا نالندہ آئے لیکن نہیں ٹیکسلا اور نالندہ کی یونیورسٹیاں بے شک قدیم ترین تھیں لیکن وہ وقت کی الغار سہ نہ سکیں اور آج ان کے صرف کھنڈرات ہی باقی بچے ہیں قدیم ترین یونیورسٹی مراکش کے قدیم ترین اور دوسرے سب سے بڑے شہر فاس میں واقع ہے یونیورسٹی کا نام ہے جامعت القروین یہ یونیورسٹی فا شہر کے وسط میں قائم ہے یونیسکو اور Guinness book of world records کے مطابق ایک دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے جہاں آج بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں سند یا ڈگری دینے کا رواج عام ہوا اس سے قبل ہندوستان میں ٹیکسلا اور نالندہ جیسے تعلیمی ادارے تھے لیکن وقت کے ساتھ ادارے اجڑ گئے اور ان میں درس و تدریس کا سلسلہ بند ہو گیا جبکہ جامعۃ القروین میں گزشتہ بارہ سو سال سے بھی زیادہ عرصے سے مسلسل درس و تدریس جاری ہے اس یونیورسٹی کی عمارت فنی تعمیر کے حساب سے بے مثال ہے اس کے ساتھ اس کے قیام کی کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہا جاتا ہے کہ نویں صدی کے وسط میں جس وقت فاس کو ادریسی سلطنت کی دارالحکومت کے طور پر بسانے کا کام جاری تھا اسی دوران قروئین شہر سے فاطمہ نامی ایک رئیس زادی اپنے والد اور مریم کے ساتھ یہاں آ کر بس گئی قروئین شہر آج کل تیونس میں آباد ہے فاطمہ نے فاس میں ہی شادی کی جب اس کے والد فوت ہو گئے تو دونوں بہنوں نے طے کیا کہ جس معاشرے نے انہیں پناہ دیے اس کا ان پر قرض ہے انہیں قرض ادا کرنا چاہیے لہٰذا فاطمہ نے جامعۃ القروئین کے قیام کا منصوبہ بنایا یہاں نہ صرف لوگوں کی تعلیم کے لیے بلکہ ان کی رہائش کے لیے بھی ایک بڑی عمارت تیار کی گئی جبکہ اس کی بہن مریم نے اپنے حصے کی دولت اندلسین نامی مسجد بنانے پر صرف کی یہ مسجد اتنی وسیع تھی کہ اس میں تقریباً بیس ہزار لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے تھے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ نے یونیورسٹی مکمل ہونے تک زیادہ تر مسلسل روزے رکھے جامعہ تلقر اٹھارہ سال میں تیار ہوئی مراکش میں بہت سی سلطنتیں آئیں سب نے اپنے اپنے مطابق ان عمارتوں میں تبدیلی کی مثلا بارہویں صدی میں وہاں المورد سلطنت کی حکومت تھی انہوں نے مسجد کے صحن کو وسیع کیا اور دیواروں پر اپنے دور کی تصاویر بنوائیں اس کے بعد المحدون کی سلطنت قائم ہوئی جنہوں نے لمبے عرصے تک حکومت کی اور جنوبی اسپین تک اپنی سلطنت پھیلائی ان کے دور میں جو تبدیلیاں کی گئیں ان میں ہسپانوی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے الکروئین یونیورسٹی کی ابتدائی مدرسے کے طور پر ہوئی تھی لیکن آج دنیا بھر کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں آج سے بین الاقوامی سطح پر مقبولیت حاصل ہے یہاں دینی علوم کے علاوہ زبان و ادب زبان و ادب گرامر موسیقی قانون تصوف میڈیکل سائنس اور جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی اس یونیورسٹی سے بڑے بڑے دانشور وابستہ رہے ہیں جن میں ابن رشت ابن خلدون محمد الادریسی ابن میمون محمد تقی الدین الحلالی امام البنانی احمد اللہ الغماری عبد الکریم الخطابی محمد البزان الفاسی اور یالیو افریقانس وغیرہ شامل ہیں تیرہ سو انساٹھ میں المرین المرینیون خاندان نے یونیورسٹی کی لائبریری کو مستحکم کرنے کا کام کیا اسی دور میں قرون وسطیٰ کی کتابیں دنیا بھر سے تلاش کر کے یہاں لائی گئیں یہاں تقریباً چار ہزار ایسے مخطوطات ہیں جو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا قیام اگرچہ خاتون نے کیا تھا لیکن سماجی وجوہ سے اس میں خواتین کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا البتہ اب یہاں خواتین اور مرد دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک خاتون کی علمی یادگار علی گڑھ شہر میں اپر کوٹ کے ایریا میں لڑکیوں کا ایک تعلیمی ادارہ سراج العلوم نسواں کالج کے نام سے چل رہا ہے اس کی مجلس و منتظمہ کے تمام ارکان جمع اسلامی ہند سے وابستہ ہیں اس کالج میں سات سو سے زائد طالبات پڑھتی ہیں نسواں کالج ایک خاتون کی قربانی کی یادگار ہے محترمہ بلکی سلطانہ بیگم نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسے قائم کیا تھا اور خود اسے چلاتی تھی غالباً 1976 میں انہوں نے پاکستان منتقلی کا فیصلہ کیا تو انہیں فکر ہوئی کہ کالج کو کسی ایسے فرد کے حوالے کر جائیں جو اسے آئندہ کامیابی کے ساتھ چلا سکے کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ جماعت اسلامی ہند والے ایک کام کر سکتے ہیں انہوں نے جماعت کے امیر مقامی جناب حاجی سلطان سے رابطہ کیا اور پورے اطمینان کے ساتھ کالج ان کے حوالے کر دیا الحمدللہ یہ کالج جماعت کی قائم کردہ اتر پردیش فلاح عام سوسائٹی کے تحت چل رہا ہے اس کا شمار شہر کے معروف کالجوں میں ہوتا ہے تعلیم کے فروغ میں خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا ہے سراج القلوم نسواں کالج بھی ایک خاتون کی قربانی اور جد و جہد کی یادگار ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں اجر جزیر سے نوازے آمین یا رب العالمین فاطمہ شیخ مسلم معلمہ فاطمہ شیخ ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون مولیمہ کے بارے میں اگر کچھ کہنا اور لکھنا ہو تو اس سے پہلے جیوتی راؤ پھلے اٹھارہ سو نوے اور ساوتری باوی پھلے اٹھارہ سو ستانوے کا ذکر کرنا پڑتا ہے جی ہاں کیونکہ آخری ذکر دونوں ہندوستانی سماج میں دلیتوں اور پچھلے طبقات کے مسیحا سماجی مسلح اور طبقاتی کشمکش کے خلاف جد و جہد کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں مگر فاطمہ شیخ کو ہندوستانی سماج جانتا ہے نہ وہ دلیت اور پسماندہ طبقہ ان کا نام لیتا ہے جس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور نہ وہ مسلم اور ان کی خدمات سے واقف ہے جس سے وہ تعلق رکھتی تھیں اور جس سماج میں لڑکیوں کی تعلیم کا انہوں نے اس وقت بیڑا اٹھایا جب وہ تعلیم اعتبار سے بہت پسماندہ تھیں فاطمہ شیخ کی جد و جہد نے نہ صرف ہندو دلیت اور پسماندہ طبقات کو فائدہ پہنچایا بلکہ مسلم سماج میں بھی ان کی کوششوں سے فیض یاب ہوا جہاں انہوں نے مسلم خواتین کے کئی سماجی مسائل کو حل کرنے ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے بھی مہم چلائی فاطمہ شیخ کی پیدائش مہاراشٹر کے پونے شہر میں نو جنوری یعنی nine January eighteen thirty one کو ہوئی ان کا تعلق ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا انیسویں صدی عیسوی میں تعلیمی نسواں کے حق میں آواز بلند کرنا آسان نہ تھا لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی تصور نہ تھا اس زمانے میں سماجی مسلح جیوتی راؤ پھلے اور ان کی اہلیہ ساوتری بائی نے تعلیم نسواں کی مہم چلائی تو ان کی زبردست مخالفت کی گئی ان کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ہندو سماج برہمنی نظریات کی اساس پر کھڑا ہوا تھا اور اس میں دلیتوں اور پسماندہ طبقات کے لیے علم کی تحصیل روانہ تھی ہندو سماج کے اسی دبا اور مخالفت کے سبب جیوتی راؤ پھلے کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا جائے پناہ تلاش کرتے ہوئے ان کو ایک مسلم گھرانہ ملا جو پونے کے گجن پیٹ علاقے میں رہتا تھا عثمان شیخ اور ان کی بہن فاطمہ شیخ انہیں اپنا گھر دینے پر راضی ہو گئے اکم جنوری اٹھارہ سو اڑتالیس کو انہی کے گھر میں ساوتری بائی پھلے نے لڑکیوں کے لیے ایک مقامی لائبریری اور اسکول کی بنیاد رکھی اسے ملک میں لڑکیوں کا پہلا اسکول سمجھا جاتا ہے فاطمہ شیخ نے اسی اسکول میں تدریسی خدمت شروع کی وہ بچوں کو گھر گھر سے بلا کر لاتی اور اسکول میں داخل کرواتی تھی فاطمہ شیخ کی سوچ اور اور ان کا کا کتنے وسیع بلند تھے اس اس اندازہ بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پوری مسلم قوم ہندوستان میں لڑکیوں کے درمیان تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور یہ تقریباً ڈیڑھ صدی سے بھی زیادہ مدت گزر جانے کے بعد کی صورتحال ہے گویا وہ آج کے سماج کے مقابلے میں ایک سو ستر سال آگے کا وزن رکھتی تھی فاطمہ شیخ کے بارے میں یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے کے سبب و علم کے حصول کی اہمیت سمجھتی رہی ہوں گی اور لڑکیوں کی تعلیم کی سماجی معاشرتی اور دینی اعتبار سے کیا اہمیت ہے اس کا بھی شعور انہیں ضرور رہا ہوگا آج کا ہندوستانی سماج سر سید احمد خان کو مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یقیناً ان کی خدمات قابل قدر اور عظیم ہے لیکن انہوں نے اپنی مہم اپنی مہم اٹھارہ سو پچہتر یعنی ایٹین سیونٹی فائیو میں اورینٹل کالج کی صورت میں شروع کی جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا فاطمہ شیخ نے اپنی مہم ایٹین فورٹی ایٹ اٹھارہ سو اٹھالی میں شروع کی اور وہ بھی لڑکیوں کی تعلیم سے جس کی اس دور میں خود مسلم سماج نے اپنی فکری پسماندگی اور تہذیبی پچھڑے پن کے سبب مخالفت کی سرزید احمد خان نے تو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ بعض چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے تعلیف کے مخالف تھے مگر فاطمہ شیخ نے اس دور میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم کی مہم چلائی جب مسلمانوں میں اس کا تصور بھی محفوظ تھا اور اسی سبب سے انہیں مسلم سماج کی جانب سے بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا فاطمہ شیخ نے تعلیم نسواں کے ساتھ بیوہ عورتوں کے نکاح اور بعض آباد کاری اور حقوق نسواں کے میدان میں بھی کام کیا اور سماجی عدم مساوات کے خلاف علم بلند کیا انہوں نے اٹھارہ سو اکاون ایٹین ففٹی ون میں بمبئی میں دو اسکولوں کے قیام میں بھی حصہ لیا فصل تین تصنیف و تعلیف قرآن کا ترجمہ کرنے والی خواتین ایک اہلیہ مولانا عزیز گل نو مسلمہ نائنٹین سکسٹی سکس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر انگریزی زبان میں ترجمہ کیا دو بیگم نور محل نے بنگالی زبان میں منظوم ترجمہ کیا پارے ام کا اسے اپنے والد قماد الدین 1935 کے نام معنون کیا تین پروین خلیل نے بچوں کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھ کر اردو زبان میں نہایت آسان زبان میں ترجمہ کیا پارے ام کا چار محبود النساء بیگم نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ایک مطبع نسخہ کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے پانچ سریا شہنہ نے تبین القرآن فی تفسیر القرآن کے نام سے اردو زبان میں قرآن کا لفظ بہ لفظ تحت سطور ترجمہ کیا طباء حیدرآباد ٹوینٹی ٹویلو چھ واحدہ خانم نے مطالب القرآن میں پار ام کی صورتوں کی اردو زبان میں ترجمانی کی لفظ لفظی ترجمہ نہیں ہے سات رانی گل بیگم نے سوری یوسف کا اردو ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر بھی بیان کی آٹھ شہر یار بانو کراچی نے تفسیر منتخب تفسیر منتخب میں پار ام کا اردو ترجمہ کیا اور تفسیر بھی بیان کی نو ڈاکٹر فریدہ خانم نے اپنے والد مولانا وحید الدین خان کے اردو ترجمے قرآن کو انگریزی زبان میں منتقل کیا ایک خاتون کے قلم سے تفسیر قرآن اسلامی علوم اور خاص طور پر قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کے میدان میں خواتین کی خدمات سے عموماً اہل علم کو واقفیت نہیں ہے حالانکہ مختلف زبانوں میں خواتین کا کام بڑا قابل قدر ہے عربی زبان میں قرآن مجید کی کئی مکمل تفسیریں ان کے قلم سے نکلی ہیں یہی حال اردو زبان کا بھی ہے کہ اس میں قرآنیات کے مختلف پہلوؤں پر خواتین کے وقی تصانیف موجود ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کی مکمل یا جزوی تفسیریں بھی لکھی ہیں ان میں سے ایک حیدرآباد دکن کی محترمہ محمود النساء بیگم بھی ہیں محمود النساء بیگم کی ولادت حیدرآباد میں میں بھی ان کے والد سید محمد یوسف الدین گلبرگہ کے صوبیدار دار تھے ان کا نکاح سترہ برس کی عمر میں ہوا تھا اور تیس برس کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی وہ لاولت تھی شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے خود کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا ان کی دلی خواہش تھی کہ لوگ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں اسی مقصد سے انہوں نے مکمل قرآن مجید کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر تیار کی تھی اس ترجمہ تفسیر کی اولاد گورنمنٹ پرنٹنگ پریس حیدرآباد سے 1934 میں ہوئی تھی اس میں عربی متن شامل نہیں تھا ترجمے کو متن کے انداز پر شائع کیا گیا تھا اور صفحات کے کنارے حواشی نمبر ڈال کر تفسیری فوائد لکھے گئے تھے پہلی طرح میں اس کا نام آسان تفسیر قرآن مجید ماں ترجمہ احکام القرآن و اردو رکھا گیا تھا اس کی دوسری طبعات ان کی بھتیجی محترمہ خیر النساء بیگم 1965 جنہیں انہوں نے منہ بولی بیٹی بنا لیا تھا اور اپنے ساتھ رکھ کر ان کی پرورش اور تربیت کی تھی کی دلچسپی اور مالی تعاون سے ہوئی تھی اس ترجمہ و تفسیر میں خاص طور پر شاہ عبد القادر دہلوی رحم اللہ کی تفسیر موضوع القرآن اور شیخ الہند شیخ الہند مولانا محمود حسن رحم اللہ کے ترجمے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کی تفسیری حواشی سے استفادہ کیا گیا ہے موضوع القرآن اور تفسیر عثمانی سے بعض عبارتیں کہیں بغینہ اور کہیں کچھ حذف اضافے کے ساتھ لی گئی ہیں اردو اور عربی کی دیگر تفاصیر بھی پیش نظر رہی ہیں ترجمہ آسان اور با محاورہ ہے دوران ترجمہ جا بجا بین القوسین وضاحت کی گئی ہے خواشی مختصر اور عام فہم ہے اس ترجمے و تفسیر کی تحقیق و تعلیق کی خدمت مولانا محمد سراج الہدا ندوی اظہری استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم السلام حیدرآباد نے انجام دی ہے انہوں نے حواشی میں حضر ضرورت حوالہ جات کا اہتمام کیا ہے کہیں کہیں مزید حواشی کا اضافہ کیا ہے اور مفسرہ کے حوالے سے فرق کرنے کے لیے آخر میں بین القوسین اپنی کنیت ابو یحییٰ لکھ دی ہے انہوں نے ہر صورت کی ابتدا میں اس کا مختصر تعارف کرایا ہے جس میں اس کی فضیلت مضامین کا بیان اور معنی و معنی و مطالب کی وضاحت ہے کئی کئی مانوس یا قلیل الاستعمال الفاظ کو بدل دیا ہے اسی طرح قدیم رسم الخط کو رائج رسم الخط میں تبدیل کر دیا ہے عبارت کو مربوط اور بہتر بنانے کے لیے معمولی ترمیم و اضافے سے بھی کام لیا ہے اس تحقیق و تدوین سے کتاب کی اہمیت بڑھ گئی ہے بچوں کے لیے قرآن مجید کی تفسیر ایک خاتون کے قلم سے قرآن مجید کی مکمل اور جزوی صورتوں اور آیات کی تفسیریں ہزاروں لکھی گئی ہیں یہ تفسیریں عموماً بڑوں اور باشعور لوگوں کے لیے بچوں کو بھی قرآن فہمی کی ضرورت ہے اس کا خیال عموماً تفسیر لکھنے والوں کو آیا ہی نہیں اگر آیا تو خواتین کو چنانچہ متعدد خواتین نے اس جانب پیش قدمی کی ہے اور اس میدان میں قابل قدر کام کیا ہے ان میں سے ایک محترمہ پروین خلیل ہیں جنہوں نے بچوں کی قرآن فہمی کے میدان میں قابل قدر علمی کام کیا ہے محترمہ پروین خلیل نے تیسوں پارے کی کچھ صورتوں کی تفسیر بچوں کو پیش نظر رکھ کر لکھی ہے ان کی کتاب اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ مکمل طور سے بچوں کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے عام فہم اور دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے پہلے آیات ہر لفظ کے علیحدہ معنی بیان کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کو الفاظ قرآن کے اصل معنی معلوم ہو جائیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر بیان کی گئی ہے ہر سورے کی تفسیر کے بعد اس سے متعلق کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کو قرآن کریم کا اصل پیغام ذہن نشین کرایا جا سکے تفسیر کا انداز اتنا سادہ ہے کہ بچوں کا ذہن آسانی سے اسے قبول کر سکتا ہے مثلا تعوض کی تفسیر میں مخترمہ لکھتی ہے قرآن شریف پڑھنا شروع کرنے سے پہلے علامیہ نے تاکید کی ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ دل برے خیالات سے پاک ہو جاتا ہے بچوں یہ بات یاد رکھو کہ تعوض پڑھنا صرف قرآن مجید کے ساتھ ضروری ہے کسی اور کتاب یا قصے کے ساتھ پڑھنا سنت کے خلاف ہے سنت اس کام کو کہتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے اور دوسروں کو کرنے کا حکم دیا اس کتاب کے تین حصوں کا علم ہو سکا ہے ایک بچوں کے لیے پار کی دس صورتیں دو بچوں کے لیے بارہ صورتیں تین بچوں کے ام کی پندرہ صورتیں تیسرے حصے میں باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لفظی توضیح و تشریح کے بعد صورت النبا سے صورت اللیل تک کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی ہے یہ کتاب شعبہ نشر اشاعت اردو مدرسہ اسلامیہ جامعہ مسجد روڈ سنگاریڈی ضلع میدک آندھرا پردیش سے شائع ہوئی ہے کتاب کا پیش لفظ جناب مسعود جاوید ہاشمی کے قلم سے ہے انہوں نے لکھا ہے ملت کے نو نہالوں کے لیے یہ قیمتی کو تحفہ ہے تحفے تو شوکیس میں سجائے جاتے ہیں مگر یہ تحفہ دل میں اترنے والا اور دماغ کو روشن کرنے والا ہے بچوں سے بے پناہ محبت نے پروین خلیل صحابہ کو اس طرف متوجہ کیا کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اس بڑی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا سامان فراہم کریں اس میں ہر بات کو خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھے اخلاق کیا ہے برے اخلاق کیا ہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے بچوں کی اسلامی لٹریچر کی طرف کم توجہ کی گئی ہے جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے آسان عام فہم اور ان کے ذہنوں اور صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کتابیں تصنیف کی جائیں تاکہ ان کا معصوم ذہن بچپن ہی سے اپنے دین اور اس کی تعلیمات سے واقف ہو سکے خاص طور سے ان کو قرآن تعلیمات سے واقف کرانے کی سخت ضرورت ہے یہ کتاب بچوں کو قرآن کریم سے جوڑنے ان کے اندر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا شوق پیدا کرنے اور قرآن کی طرف ان کے ذہنوں کو موڑنے کی انتہائی عمدہ اور کامیاب کوشش ہے ایک خاتون کے ذریعے قرآن کریم کا منظوم ترجمہ خدمت قرآن کا ایک پہلو اس کی منظوم ترجمانی ہے یہ خدمت انجام دینے والوں میں سے ایک ڈاکٹر شہناز مزمل بھی ہیں ڈاکٹر شہناز پاکستان کی ممتاز شاعرہ اور نثر نگار ہیں ادب سرائے انٹرنیشنل لاہور کی سربراہ ہیں موصفہ کے بائیس کے قریب شعری مجموعے اور سات نثری کتابیں شائع ہو چکی ہیں جبکہ غزلوں اور نظموں کی کلیات اور کالموں کے مجموعے زیر تباہ ہیں ان پر بہاول پور یونیورسٹی اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد لاہور کی طالبات نے تحقیقی مقالے لکھے ہیں ڈاکٹر شہناز مزمل نے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ قرآن پاک کا منظوم مفہوم کے نام سے کیا ہے اس لحاظ سے شاید وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اردو زبان میں قرآن مجید کا منظوم ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس کام کا آغاز 2012 یعنی 2012 میں سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد کیا تھا اور 2014 میں یہ تکمیل کو پہنچا تیسویں پارے کا منظوم ترجمہ جنوری 2017 میں ادب سرائے پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوا ہے باقی حصے اعتبار کے مراحل میں ہیں موصفہ نے اپنے ترجمے کے بارے میں لکھا ہے ترجمہ نہیں ہے اور نہ میں اس کی اہل ہوں بس منظوم مفہوم ہے اسے میری ایک کاوش کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ موصفہ کی اس خدمت کو قبول فرمائے آمین ایک خاتون کی دلچسپ ذہنی کاوش قرآن مجید پر طرح طرح کے کام ہی ہیں کسی نے ترجمہ کیا کسی نے تفسیر لکھی کسی نے اس کی تلخیص کی کسی نے اس کی لغت تیار کی کسی نے علوم قرآنی کا تعارف کرایا کسی نے قرآنیات کے کسی پہلو پر کتاب تصنیف کی غرض اصحاب فکر اور اہل قلم نے اپنے اپنے طور پر قرآن کی خدمت کی ہے اور اسے اپنی سعادت سمجھا ہے اس سلسلے میں ایک خاتون کی ایک ایسی کاوش نظر سے گزری جس کی سابق میں کوئی مثال نہیں ملتی صفیہ بنت عبد الرحمن الحبیبان الحبیب صفیہ بنت عبد الرحمن الصحیبانی نے القرائط الزہنیہ لسور القرآن الکریم کے نام سے عربی زبان میں کتاب 69 صفحات تعلیف کی ہے اس میں قرآن کی صورتوں کے موضوعات کو نقشوں کے ذریعے بیان کیا ہے یہ ایک منفرد انداز پیشکش ہے اس سے کسی سورے کے بارے میں اس کے نقشے کو دیکھ کر ایک نظر میں اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس میں کن موضوعات کو بیان کیا گیا ہے اور کن مضامین سے بحث کی گئی ہے مثال کے طور پر سور فاتحہ کے تحت مصنفہ نے نقشے کی مدد سے بیان کیا ہے کہ اس میں تین موضوعات آئے ہیں ایک آیات ایک تا تین عقیدہ آیت چار عبادت آیات پانچ تا سات طرز زندگی صورت الحجرات کا موضوع ادب العلاقات یعنی تعلقات کے آداب قرار دیا ہے اور اس میں تین موضوعات کی نشاندہی کی ہے آیت ایک تا پانچ رسول کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے آیات سکس تا ہاں سکس تا تھرٹین کسی واقعے کی خبر دی جائے تو اس کی تحقیق ضروری ہے اور آپسی تعلقات اچھی ہونی چاہیے آیت 18 ایمان کی حقیقت مصنفہ نے ستائیسویں پارے تک کی ففٹی سیون صورتوں میں سے ہر سورے کا خلاصہ ایک صفحے میں بیان کیا ہے پھر اٹھائیسویں اور انتیسویں پارے کا خلاصہ ایک ایک صفحے میں اور تیسویں پارے کا خلاصہ دو صفحات میں بیان کیا ہے نقشوں اور ان میں مختلف رنگوں کے استعمال سے کتاب قارئین کے لیے بڑی دلچسپ بن گئی ہے قرآنیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑی مفید کتاب ہے نقشہ دیکھنے کے لیے کتاب پر نظر رکھنا ضروری ہے موجودہ دور کی سیرت نگار خواتین سیرت نبی پر مردوں کی طرح خواتین نے بھی محبت عقیدت اور تحقیق کے ساتھ خامہ فرسائی کی ہے اور معیاری کتابیں تصنیف کی ہیں موجودہ دور کی چند اہم سیرت نگار خواتین اور ان کی کتابوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے ڈاکٹر روفہ اقبال علی گڑھ مولفہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا محترمہ نجمہ راجہ یاسین تلنگانہ مولفہ عہد نبی کا بلدیاتی نظم و نسق ڈاکٹر صغیریہ غزنوی مولفہ نبی کریم بطور ماہر نفسیات اور عصف حسنا اور علم نفسیات محترمہ عطیہ خلیل عرب مشہور عرب ادیب توفیق الحکیم کی کتاب سیرت محمد کی مترجمہ محترمہ عذرا نسیم فاروقی جدید دور کے مشہور سیرت نگار ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کی کتاب المجتمع المدنی فی اصر النبوہ کی مترجمہ محترم ام عبد منیب مولفہ سیرت انسائیکلوپیڈیا سوال و جواب کے طرز پر یہ تو صرف چند سیرت نگار خواتین کے نام ذکر کی گئے ورنہ حقیقت میں ان کی ایک طویل فہرست ہے خواتین نے حیات طیبہ پر تاریخی ترتیب سے لکھا ہے آپ کے خاندان ازواج اور بنات کے حالات بیان کیے ہیں آپ کی حیات کے ہم واقعات پر الگ الگ کتابیں تصنیف کی ہیں آپ کے اسوہ کو نمایاں کیا ہے بچوں کے لیے سیرت نگاری کی ہے عصر حاضر میں آپ کی تعلیمات کی واضح کی ہے غرض انہوں نے سیرت نبوی کے تقریباً تمام پہلوؤں پر تحقیق و تصنیف کی خدمت انجام دی ہے حافظ محمد عارف گھانچی نے جدید اردو کتابیات سیرت کے نام سے 1982 2009 تک اردو زبان میں لکھی جانے والی کتب سیرت کی جو کتابیات تیار کی ہے اس میں خواتین کے ذریعے لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد اسی سے متجاوز ہے یعنی ایٹی ظاہر ہے اس میں خواتین کی تمام قطب سیرت کا استغباب استعاب ممکن نہ تھا دوسرے اس میں ایک محدود زمانے کا احاطہ کیا گیا ہے کیا گیا ہے تلاش کیا جائے تو نائنٹین ایٹی سے قبل اور ٹو تھاؤزنڈ نائن کے بعد بھی خواتین کی بہت سے قطبی سیرت مل جائیں گی خواتین تصنیف و تعلیف میں پیچھے کیوں یہ حقیقت ہے کہ تصنیف و تعلیف کے میدان میں خواتین پیچھے رہی ہیں شیخ محمد خیر رمضان یوسف نے تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں بہت غائرانہ انداز سے تفتیش و تفخص کے بعد اپنی کتاب میں 1200 ہجری یعنی بارہ سو ہجری تک چھتیس مولفات کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد عربی زبان میں سو سے زیادہ نہ ہوں گی انہوں نے اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا ہے کہ خواتین کی جانب سے تصنیف و تعلیف میں کمی کے کیا اسباب ہیں انہوں نے تین اسباب بیان کیے ہیں ایک تصنیف و تعلیف ذہنی سکون و اطمینان اور کسی حد تک فرصت و فراغت کا تقاضا کرتی ہے جبکہ خواتین اپنی فطری مصروفیات مثلا حمل ولادت رضاغت بچوں کی پرورش اور گھریلو کاموں میں مصروفیت وغیرہ کی وجہ سے بیشتر اوقات اس سے محروم رہتی ہیں دو خواتین کی رغبت عموماً تحریر و تصنیف کے مقابلے میں کہنے سننے کی طرف زیادہ رہتی ہے اسی لیے ان کی صلاحیتوں کا اظہار شاعری ادب لغت اور انسانی و وجدانی علوم میں دیگر میدانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے علم حدیث کی بنیاد سما اور روایت پر ہے اس کے لیے تحریر شرط نہیں ہے اسی لیے اس میں خواتین کی صلاحیتوں کا غیر معمولی اظہار ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں محدثات پیدا ہوئی ہیں تین خواتین کی بہت سی تصنیفات جو ایک عرصے تک امت کے درمیان متداول تھیں حوادث زمانہ کی نظر ہو گئیں اور مورخین اور تذکرہ و تراجم کی کتابیں تعلیف کرنے والوں نے ان صاحب تصنیف خواتین کے حالات لکھنے سے تغافل برتا اس لیے کہ عموماً پردہ نشین خواتین کے حالات جمع کرنے میں بہت دشواریاں تھیں